مسئلہ درپیش تھا حکم وہ یہ میرے بزرگوں سے بات کریں السلام علیکم قبلہ وعلیکم السلام جناب آپ کا کیسے مشریف کیا ہے قبلہ انوار اللہ انوار اللہ ہاں جی۔ اچھا آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں قبلہ میں اچھا ماشاء اللہ آپ ادھر پڑھاتے ہیں یا کیا مطلب ہم نے جی،, اچھا، جی وہ گزارش تھی ایک دو مسئلے آپ کی شہرت بڑی سنی ہے ایک دو مسئلے ہیں اگر آپ اجازت حکم سنیا یہ سرکار ایک ناوی مسئلہ ہے جی، جی۔ احب لی من خالد اور احب علی من خالد ان دونوں کے معنی میں فرق کیا ہے اور وجہ فرق کیا ہے معنی میں فرق کیا ہے آج وجہ فرق کیا ہے اچھا۔ تو یہ آپ صبح مجھے پوچھیے گا اچھا ایک اور بھی حضرت مہربانی فرمانا جی, جی۔ پھر صبح سات ہی پوچھ لیں گے یہ حضرت محصورات میں عقد وضع اور عقد حمل کیا چیز ہے حق اچھا، حقمل جی،, جی ٹھیک اور یہ حضرت تعریف حقیقی اور تعریف اسمی جو ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ تین مسئلے تعریف حقیقی اور تعریف اسمی جی جی, جی،, جی۔ حضرت فقہ فقہ میں تو آپ کو کافی عبور ہوگا نا کوئی نہیں میں تو بتا دوں گا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہو رہا جی جی